مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم پہلے خان صاحب کی عبارت بقیدی حروف نقل کر دیں تاکہ اس کے بعد حضرت عنوی رحم اللہ کی اپنی عبارات پیش کریں تاکہ آفتابی نیمروز کی طرح حقیقت بے نقاب ہو جائے پہلا اعتراض خان صاحب لکھتے ہیں اور اس فرقۂ وہابیہ شیطانیہ اس فرقے وہابی یا شیطانیہ کے بڑوں میں سے ایک شخص اسی گنگوئی کے گم چھلوں میں ہے جسے اشرف والی تھانوی کہتے ہیں اس نے ایک چھوٹی سی رسیدیا یعنی رسالہ کی تصویر تصنیف کی کہ چار ورق کی بھی نہیں اور اس میں تشریح کی کہ غیب کی باتوں کا جیسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ایسا تو ہر بچے اور ہر پاگل بلکہ ہر جانور اور ہر چارپائے کو حاصل ہے اور اس کی مضمون عبارت یہ ہے آگے وہ عبارت نقل کی ہے کہتا کہ آپ کی ذات مقدس پر عدم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زیر صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے ایسا عالم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی مجنون بلکہ بلکہ جمی خیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے ضلع آگے بریکٹ میں مولانا نے لکھا ہے کہ درمیان کی عبارت خان صاحب حضم کر گئے ہاں علمی گرفت سے بچنے کے لیے اضاقہ ہی لکھ ہے کیونکہ اس درمیانی عبارت میں حضرت عنوی علیہ الرّا نے مختصر سی دلیل کی طرف اشارہ فرمایا اچھا، حاصل ہے کہ حاصل ہے کہ بعد آگے کہتے ہیں عبارت یوں ہے یعنی مولانا خود اپنی طرف سے اس کو بڑھا رہے ہیں کہ ایسا علم کس کو حاصل ہے زید عمر بلکہ ہر سبھی مجرون بلکہ جمی خیبانات و بہائم کو حاصل ہے اس کے بعد عبارت کیا ہے کہتے ہیں کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے پھر اگر زیر اس کا التظام کر لے کہ ہاں میں سب کو عالم الغیب کہوں گا تو پھر عالم الغیب کو من جملہ کمالاتی نبوی یا شمار کیوں کیا جا سکتا ہے جس امر میں مومن بلکہ انسان کی بھی خصوصیت نہ ہو وہ کمالاتی نبوت سے کب ہو سکتا ہے اور التظام نہ کیا جائے تو نبی اور غیر نبی میں وجہ فرق بیان کرنا ضروری ہے حفظ الایمان صفحہ نمبر نو طبع امدادی دیوبند اور اگر تمام علوم مراد ہیں اس طرح کہ اس کی ایک فرد بھی خارج نہ رہے تو اس کا برتدان جدید نقلی و عقلی سے ثابت میں آگے مجھے احمد رضا کہتے ہیں میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی مہر کا اثر دیکھو یہ شخص کیسی برابری کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چنین وسام الحرمین صفحہ نمبر ایک سو نو سمجھ میں آ گئی بھارت یعنی طرح سمجھ میں آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا عدم حاصل ہے یہ کس کو حاصل ہے دوسرے عام انسانوں کو بلکہ جانوروں تک کو حاصل ہے تو یہ گستاخی ہو گئی یہ کیا ہو گئی گستاخی ہو گئی الجواب خان صاحب اور اس کے اتباع نے اپنی اتباع اور سی مزار سے مجبور ہو کر رحم اللہ کی عبارت ایسا عدم غیب کے فقرہ میں لفظ ایسا کو محض سین زوری سے برا یا تشبیح کے معنی میں لے کر قائد کی اپنی مراد کے خلاف اس کا مطلب لیا اور پھر ان پر کفر کی بمباری شروع کر دی حالانکہ اردو زبان میں لفظ ایسا کے متعدد معانی آتے ہیں چنانچہ امیر مینائی مرحوم اپنی مشہور کتاب امیر الظہر میں لفظ ایسا کی تحقیق کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس قسم کا اس شکل کا فقرہ ایسا قدم دان یعنی ہر ایک سے بننا دشوار ہے پھر آگے شعر لکھا ہے محبوب نہیں باغی جہاں میں کوئی ایسا جو رکھتا ہے گل ایسی سی ندرزت ثمر ایسی بو رکھتا ہے گل ایسی ندرزت ثمر ایسی اس قدر اتنا فقرہ ایسا مارا کہ ادموا کر دیا اس بات کش کا جسم ہے ایسا لطیف حساب زنار پر گما ہے موجی شراب کا امیر ادوغ نمبر تین سو دو لفظ ایسا سے اس قسم کا یا اس قدر یا اتنا کوئی معنی مراد ہے اس کے پیش نظر حضرت عنوی رحم اللہ کی مذکورہ عبارت بالکل بے غبار اور بے داغ ہے اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرگز کوئی توہین نہیں کی اور نہ ان کے وہم میں بھی اس کا خیال گزرا ہے مگر خان صاحب بلا وجہ ان کو کافر بنانے پر ادھار کھائے بیٹھے ہیں مولانا مرحوم کی مراد یہ ہے کہ اگر بعض اردو میں غیبیہ مراد ہیں تو اس میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے ایسا یعنی اس قدر اور اتنا عدم کی جس سے جس اعتبار سے تم احمد رسلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہو اور اطلاق لفظ عدم الغیب کے لیے جتنے اور جس قدر علم کی ضرورت سمجھتے ہو یعنی مطلق بعض مغیبات کا علم توجہ زید و عمر بلکہ ہر و مجنون بلکہ جمی حیوانات اور بہائن کو بھی حاصل ہے تو چاہیے کہ سب کو معاذ اللہ عدم الغیب کہا جائے کیونکہ ان قائدین کے نزدیک کسی کے عدم الغیب کہنے کے لیے محض اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو غیب کی کسی نہ کسی بات کا علم ہو اور ان چیزوں کو بھی کو بھی بعض مغیبات کا علم ضرور ہے اور نہ صحیح تو کم از کم ذات باری تعالی ہی کا علم ہے اور وہ بھی من جملہ مغیبار سے ہے حضرت عنوی رحمہ اللہ کی معاذ اللہ تعالی ہر کسی مراد نہیں کہ جیسا علم غیب احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ جیسا علم غیب احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے ویسا ہی ان چیزوں کو حاصل ہے اور نہ یہ کہ اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مساوی اور برابر علم ہر سبھی مجرم بلکہ جمی حیوانات الرحم کو حاصل ہے جیسا کہ خان صاحب لکھتے ہیں کہ یہ شخص کیسی برابری کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چینی نچن خان صاحب کا پہلے تو یہ فرض تھا کہ تکفیر جیسے سنگین قدم اٹھانے سے پہلے حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے اس کی ان کی مراد دریافت کر لیتے اگر ان کی مراد سے توہین کا ادنا سا احتمال بھی نکلتا تو بلا شبہ ان کی تکفیر کرتے بلکہ یوں کہتا ہے کہ تھانوی ڈبل کافر ہے اور دوسرے درجے پر ان کا فریضہ یہ تھا کہ جب حضرت تھانوی رحم اللہ نے اپنی مراد بیان کر دی اور اس وجہ سے اور مطلب مراد کو کفر کہا جس کو لے کر خان صاحب ان کی بلا وجہ تقویر کریں اور اس وجہ اور مطلب و مراد کو کفر کہا جس کو لے کر خان صاحب ان کی بلا وجہ تکفیر کر رہے ہیں تو خان صاحب کے لیے مناسب یہ تھا کہ وہ اپنے اس ظالمانہ فتویٰ سے رجوع کرتے اور اخبارات و اشتہارات میں اسے شائع کرتے کہ میں نے تھانوی کی عبارت سے جو مراد سمجھی تھی تھانوی صاحب نے خود بھی تھانوی صاحب خود بھی اسے کافی کفر کہہ رہے ہیں اس لیے میں اپنے فتویٰ سے رجوع کرتا ہوں اور تھانوی صاحب اور ان کے معتقدین سے معافی کا نظر ہوں جن کو میرے اس غلط فتویٰ سے تکلیف پہنچی ہے مگر خان صاحب کا تو مشن ہی ان کو کافر بنانے کا تھا وہ بھلا کس طرح اور کیوں اب اس اپنے اس ناروا فتوا سے رجوع کرتے عجیب تر بات یہ ہے کہ حفظ الایمان کی جس متنازع فیحہ عبارت میں آحر صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ توہین کا جو پہلو خان صاحب کے نزدیک نکلتا ہے وہ حضرت حضرتانوی علیہ الرحمہ کی مراد بھی ہرگز نہیں اور وہ ان کے نزدیک خالص کفر ہے وہ اور وہ پہلو خان صاحب کے نزدیک بھی کفر ہے لیکن بئی ہمہ وہ اس پر مصر ہیں کہ تھانوی صاحب کافر ہیں کیونکہ معاذ اللہ وہ توہین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتکب ہو رہے ہیں ہر مند آدمی اس سے بخوبی یہ اخذ کر سکتا ہے کہ خان صاحب علیہ الرحمٰن حضرت تھانوی کو کافر کہنے پر باہر کے ہوئے ہیں حضرت تھانوی رحم اللہ کی اس عبارت کے سلسلے میں مولانا سعید مرتضی حسن صاحب رحم اللہ متوفہ سن تیرہ سو اکہتر ہجری میں ایک خط لکھا جس کا بعین ہی یہ مضمون ہے یعنی جب یہ مولوی احمد رضا نے کفر کا فتویٰ لگا دیا حفظ ایمان کی اس عبارت کو پیش کرتی تو اس میں عادر زندہ تھے وہ وفات ان کی ہوئی نہیں تھی تو مولانا مرتضیٰ حسن رحم نے جو چاند پوری کے نام سے مشہور ہیں بہت بڑے مناظر ہیں اور احمد رضا کئی جگہ ان سے بھاگا ہے مناظرے میں قابو میں نہیں گیا بھاگ جاتا تو اس نے پھر انہوں نے پھر خط لکھا حضرت عانوی رحمۃ اللہ کو اور یہ عبارت پیش کی اور پھر حضرت عانوی نے اس کا جواب دیا اس جواب کو پھر ان لوگوں نے بعد میں شائع کیا تو وہ خط اور جواب کیا ہیں تو آگے وہ دونوں چیزیں نقل کر دیں کہتے ہیں بخدمت اقدس حضرت مولانا المولوی الحافظ الحاج الشاہ اشرف علی صاحب مدت فیوز فیوز کو دیا سزائے مصنون عارض ہے کہ مولوی احمد رضا خان بریدی یہ بیان کرتے ہیں اور حسام الحرمین میں آپ کی نسبت لکھتے ہیں کہ آپ نے حفظ ایمان میں اس کی کے غیب کی باتوں کا علم جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ایسا ہر بچے کو اور ہر پاگل کو بلکہ ہر جانور اور چارپائے کو حاصل ہے اس لیے امور زیر دریافت طلب ہے نمبر ایک اذان کی یہ ذمہ داری مولانا احمد احمد رضا کی بنتی تھی مرتضی چاند پوری صاحب کی نہیں بنتی تھی شرح ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ یہ اس طرح کا خط لکھتے اور ان کا مقصد پوچھتے نمبر ایک آیا آپ نے حفظ ایمان میں یا کسی اور کتاب میں ایسی تشریح کی ہے نمبر دو اگر تشریح نہیں تو بطریق نجوم بھی یہ مضمون آپ کی کسی عبارت سے نکل سکتا ہے نمبر تین یا ایسا مضمون آپ کی مراد ہے نمبر چار اگر آپ نے نہ نہ ایسے مضمون کی تصریح فرمائی نہ اشارتاً مفاد عبارت ہے نہ آپ کی مراد ہے تو ایسے شخص کو جو جی اعتقاد رکھے یا سراہتاً یا اشارتاً کہے اسے آپ مسلمان سمجھتے ہیں یا کافر سمجھتے ہیں بینو تو جرو بندہ مرتضی حسن رفیہ اس کا جواب جو حضرت حضرتانوی علیہ رحمن نے دیا وہ بے لفظ ہی درج ذیل ہے الجواب مشفق و مکرم صلی اللہ تعالی السلام علیکم آپ کے خط کے جواب میں عرض کرتا ہوں میں نے یہ خبیص مضمون یعنی غیب کی باتوں کا علم کسی کی کسی کتاب میں نہیں لکھا اور لکھنا تو درکنار میرے قلب میں بھی اس مضمون کا کبھی خطرہ یعنی وہم نہیں گزرا نمبر دو میری کسی اخباروں سے یہ مضمون لازم نہیں آتا چنانچہ آخر میں عرض کروں گا نمبر تین جب میں اس مضمون کو خبیص سمجھتا ہوں اور میرے دل میں بھی کبھی اس کا خطرہ نہیں گزرا جیسا کہ اوپر معروض ہوا تو میری مراد کیسے ہو سکتی ہے نمبر چار جو شخص ایسا اعتقاد رکھے یعنی غیب کی باتوں کا عدم یا بلا اعتقاد سراہتاً یا اشارتاً یہ بات کہے کہ میں اس شخص کو خارج اسلام سمجھتا ہوں کہ وہ تقزیب کرتا ہے نصوص قطعیہ کی اور تنخیص کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تو جواب ہوا آپ کے سوالات کا اب آخر میں اس جواب کی تتمیم کے لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ حفظ الایمان کی اس عبارت کی مزید توضیع کروں جس کی بنا پر یہ تہمت مجھ پر لگائی گئی ہے گو وہ خود بھی بالکل واضح ہے اول میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ علم غیب جو بلا واسطہ ہو وہ تو خاص ہے حق تعلیٰ کے ساتھ اور جو بواسطہ ہو وہ مخلوق کے لیے ہو سکتا ہے مگر اس سے مخلوق کو عالم الغیب کہنا جائز نہیں اور اس دعوے پر دو دلیلیں قائم کی ہیں وہ عبارت دوسری دلیل کی ہے جو اس لفظ سے شروع ہوئی ہے پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدس پر آخری مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا بحض اس بنا پر کہ علوم غیبیہ بواسطہ حاصل ہیں آپ کو عالم الغیب کہنا اگر صحیح ہو تو اس سے تو اگر کل غیر متناہی مراد ہوں تو وہ نقلاً و عقلاً مقاد ہے اور اگر بعض علوم مراد ہوں گو وہ ایک ہی چیز کا علم ہو اور گو وہ چیز وہ چیز اتنا ہی درجے کی ہو تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے ایسا علم غیب تو زید و عمر وغیرہ کے لیے بھی حاصل ہے تو لفظ ایسا کا مطلب یہ نہیں کہ جیسا علم واقعی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے نعوذ باللہ منہ بلکہ مراد اس لفظ ایسا سے وہی ہے جو اوپر مذکور ہے یعنی مطلق بعض علم گو وہ ایک ہی چیز کا ہو اور گو وہ چیز ارنا درجے کی ہو کیونکہ اوپر بھی مذکور ہو چکا ہے کہ بعض سے مراد عام ہے اور عبارت آئند بھی اس کی دلیل ہے وہ و قلو کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے بس اگر زید ہر مخفی ادنا چیز کے علم حاصل ہونے کو بھی عالم الغیب کے اطلاق صحیح ہونے کا سبب بتلاتا ہے تو زید کو چاہیے کہ ان سب کو عالم الغیب کہا کرے کیونکہ ان کو بھی بعض مخفی چیزیں معلوم ہیں خود اس عبارت میں سر سری نظر کرنے سے یہ مطلب واضح ہو رہا ہے آخر یہ حضرت عنوی رحمہ اللہ کا جواب ہے یہ تو مولانا مرتضیٰ حسن چاندپوری رحم اللہ کو جواب لکھا پھر اس کے بعد جب اس کفریہ فتو کی تشہیر ہوئی تو حضرت عنوی رحم اللہ نے ایک مستقل مضمون شائع کرایا اور اس کا نام رکھا بست البنان حضرت عنوی رحم اللہ کا یہ طبی جواب بست البنان کے نام سے ماہ شعبان سن تیرہ سو انتی ہجری کو شائع ہوا جو حفظ ایمان کے ساتھ ہی ملحق ہے اور اس جواب کے شائع ہونے کے بعد تقریباً اس جب یہ جواب شائع ہو گیا جب یہ جواب شائع ہو گیا تو اب اس کے بعد کیا ہوا کہتے ہیں کہ اس کے بعد تقریباً گیارہ سال خان صاحب زندہ رہے ہیں کتنے سال تک کیونکہ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی کی وفات سن تیرہ سو چالیس میں ہوئی ہے لیکن باوجود حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ کی اس وضاحت اور تشریح کے خان صاحب اپنی کفری زد سے باز نہ آئے اذان کی شرن اور اخلاقت ان کا فریضہ تھا کہ اپنے اس ناروا فتویٰ سے رجوع کر لیتے مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ ان کا تو مشن ہی یہ تھا کہ دیگر اکابر علماء جوبن سمیت حضرت تانوی رحمہ اللہ کو بہر قیمت کافر بنانا ہے حضرت عنوی علیہ رحمہ کی اصل عبارت بھی بالکل صاف تھی مگر ان کی توضیحی اور تشریحی عبارت نے تو سونے پر سہاگا کا کام دے دیا البتہ یہ شبہ باقی رہ جاتا ہے کہ حضرت عنوی رحم اللہ نے جس انداز اور جس عبارت سے اور اگر بعض علوم مراد ہوں گو کہ وہ ایک ہی چیز کا علم ہو اور گو کہ وہ چیز اپنا ہی درجے کی ہو تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے ایسا علم علم غیب تو زید و عمر وغیرہ کے لیے بھی حاصل ہے اس مطلب کو بیان کیا ہے کیا اس کی نظیر علماء سابقین سے بھی ملتی ہے یا جی انداز بیان اور طرز ادا حضرت عانوی رحم اللہ کی اپنی اختراع ہے علمی اور تحقیقی طور پر اس کا مطالبہ حضرت عانوی رحم اللہ اور آپ کے متوسلین سے کیا جا سکتا ہے اور ہر صاحب فہم کو اس کا حق ہے سو اس کا ثبوت حضرت عانوی رحم اللہ نے با حوالہ بیان فرمایا ہے فلاسفہ نے اپنے خیال کے مطابق نبی کے لیے تین خصوصیات بیان کی ہیں نمبر ایک یہ کہ نبی کے لیے کسب و تعلیم کے بغیر اپنی باطنی صفائی کے ذریعے ماضی حال اور استقبال کے مغیبات پر اطلاع ضروری ہے چنانچہ ان کا دعویٰ بئی الفاظ منقول ہے و وحا اے احد العمور مختصر طبی اے یقون لہو اطلاع مغیبات المغیبات والماضیت والآتیہ مواقف معاشر صفحہ چھ سو تریسٹھ ان کے اس باطل نظریہ اور فاصل عقیدہ کی تردید کرتے ہوئے ترجمان اہل سنت رئیس المتقدمین قاضی عبد عبدالرحمٰن ابن احمد البجی رحمہ اللہ متوفہ سن سات سو ستاون ہجری اپنی مشہور علم کلام کی کتاب مواقف میں اور اس کے شارع امام اہل عربیت علماء کلام امیر المحققین سید شریف علی بن محمد الجرجانی الحنفی رحم اللہ متوفہ سن آٹھ سو سولہ ہجری شرح مواقف میں یوں لگتے ہیں قلنا ما ذکرتم مردود مردود اذا الاطلاع عید جميع جمی لا يجب للنبي اتفاقا منا ومنكم ولهذا قال سيد سیدالبیا ولو كنت عالم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء والبعض أي الإطلاع على البعض لا يختص به أي بالنبي كما أخرتم به حيث جوزتموه للمرتازين والمرزى والنائمين فلا يتميز به النبي عن غيره مواقف وشرح مواقف تبع نور تبع نور لكش نور صفة جيسو تریسٹھ اور چھ سو چونسٹھ مطبوعی مصر جن نمبر تین صفحہ ایک سو پچہتر ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ تم نے بیان کیا وہ کئی وجوہ سے مردود ہے کیونکہ تمام مغیبات پر مطلع ہونا نبی کے لیے واجب نہیں اس پر ہمارا اور تمہارا اتفاق ہے اور یہی وجہ ہے کہ سردار انبیاء علیہ السلام نے فرمایا اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں خیر زیادہ حاصل کرتا اور مجھے تکلیف نہ پہنچتی اور بعض مقیبات پر مطلع ہونا نبی کے ساتھ مختص نہیں ہے جیسا کہ خود تمہارا اقرار ہے جبکہ خود تم نے بعض مقیبات پر مطلع ہونا ریاضت کرنے والوں بیماروں اور سونے والوں کے لیے جائز قرار دیا ہے سو اس وجہ سے نبی غیر سے ممتاز نہیں ہو سکتا